طرح شر تو اپنی پنا تا فرماوے ناچیر نو اس جلسے آستے منتظمین دی طرفوں موضوع سونپیا گیا ہے ہم سائے کے حقوق اور حسن سلوک اس موضوع ہوتے غور و فکر کرنے ناچیر جس وقت متوجہ ہے کچھ غور و تعمل تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ موضوع اگر اس حد تک ہی رکھا جائے ہم کے حقوق اور حسن سلوک تو یہ ہوئے گا جزئی اور جزئی کا مفہوم کلی کے مفہوم سمجھنے کا محتاج ہوتا ہے خاص کا مفہوم عام کے مفہوم پر موقوف ہوتا ہے تو اگر اتنے تک ریا موجود حق نہیں ادا ہونا اور ہدایت کا سامان بھی نہیں بننا جب تک کلی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ الٹا گمراہی کا سبب نہ بن جائے ہم سائے کے حقوق اور حسن سلوک الٹا گمراہی کا سبب نہ بن جائے ناچیر نے یہ تہیا کیتا کہ موضوع تحقیق حقوق بیان کروں گا جو موضوع پیش کرنے والے تھے وہ اتنا وسیع معلومات دینی دنیاوی نہیں رکھتے تھے اور ناچیز کو تو اللہ تعالی نے یہ سمجھ دی ہے تو ناچیر نے تبدیلی کر دیتی ہم سائے کے حقوق اور حسن سلوک کی بجائے تحقیق حقوق اس کی حکمت یا ہم سائے کے حقوق جب تک حقوق سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم سائے کے حقوق کیا سمجھ آئیں گے ہم سائے مضاف ہے حقوق مضافلے ہے اور ہمیشہ مضاف کا سمجھنا علیہ کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے یہ اس پہلی وجہ کی دوسری تعبیر ہے وہ جزی کلی کی تعبیر تھی یہ مزاف مزافل کی ہے جس کا مطلب ہے پہلے مزا... پہلے مزافل سمجھنا چاہیے پھر مزاف کو سمجھنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول تو پہلے ہم اللہ کی پہچان رکھتے ہیں پھر رسول اللہ کی پہچان رکھتے ہیں جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا وہ رسول کو نہیں پہچان سکتا اللہ مرسل ہے رسول مرسل ہے پہلے مرسل کی پہچان ہوگی بعد میں مرسل کی پہچان آئے گی واسطے اللہ تبارک و تعالی دے وجود اور ہستی اعتقاد ایسا فطری ہے کہ اس دی دلیل دی بھی ضرورت نہیں ہوں وجود ہوتا ہر مخلوق دے اندر موجود اعتقاد فطری طبی خلقی موجود ہے اسی واسطے سڈے علماء اقلیہ اقلی شمار کر یا عقائد اقلیہ میں سے ہے یہ ہی کافی ہوں اللہ دی ہستی اور وجود دی پہچان حاصل کرنا جس لیے وہ آ جاندی ہے تو پھر رسول آن کے فرمایا جنو خدا من ہے میں دا سچا رسول ہاں۔ وہ کہ دلیل وہ کہ ہاں۔ دلیل میری نبوت تو میرے بھائی رسول اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے اللہ کو پہچاننا پڑتا ہے مزاف دی پہچان پہلا ہوں دی بعد ہے بچہ فلان دا اے غلام رسول دا پتر غلام رسول دی جو پہچان نہیں ابے دی پچھان نہیں تو پتر کی کمی کرائے گا جدو یہ پیا بھائی یہ غلام رسول دا پتر دا مطلب اگلا غلام رسول نو جاند لہذا پہلو او دا جاننا ضروری ہے پھر پتر دی پہچان ہوئے ہم سائے کے حقوق جے حقوق دی ہی خبر نہیں خصوصاً ایس دنیا ماحول دے اندر حقوق اپنے اختراعی اصطلاعی تے مصنوعی بناوٹی نے ہر کسی نے اپنے حق بنائے ہوئے نے تو اصا جدو آخان گے بھائی ہمسایا دے حقوق دا خیال کرو تو ہمسایا دے حقوق جڑے نے انہوں دی تے کوئی حد ہی نہیں ہونی کوئی علم اور حقیقت معلوم ہی نہیں ہونی انہیں اپنے حقوق دا مطالبہ کرنا وا جڑے وہ آپ بنا کے بیٹھا ہے جسل اصا آخان گے حاکم دے حقوق والدین دے حقوق اساتذہ دے حقوق عوام دے حقوق وہ پہلا حقوق دی خبر گی تو پھر ہی آخا گے برا ایک دوجے دے حق دا خیال کرو جے حقوق دا ہی پتہ نہیں ہوئے گا حقوق دی حقیقت اور معرفت پہچانی نہیں ہونی انہوں دی حد ہونی نہیں تو پھر پتہ لگو کیویں آخان گے ہم کے حقوق یعنی کیا مطلب کہ حقوق کا تحفظ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب پہلے حقوق کی حقیقت معلوم ہو تو اس جلسے دے اندر میں یہ دسنا پہلے نمبر پہ دو لفظ بولے ہیں ایک حقوق ایک فرائض پہلے دساگا حقوق کی ہوں نے پھر دساگا فرائض کی ہوں نے پھر دساگا حقوق حقوق بنا والا کون ہے اے اصل مسئلہ ہے واضع حقوق کون ہے مصدر حقوق کون ہے حقوق کس نے دیے ہیں حقوق کس نے بنائے ہیں پھر حقوق دے ارکان بیان کرانگا اس تو بعد پھر دساگا کہ ہم شاید حق کی نے تھوڑے جہاں میں اشارہ تھا تاکہ موضوع خالی نہ رہ جائے جڑا انہوں نے دتا ہے انہوں دی بھی حسرت پوری ہو جائے دوستو حقوق حق دی جمع حق کا مانا ہوں ثابت اور موجود جس حق حقوق سے گل کرتے پے ہیں وہ کی جڑے حقوق دی تحقیق اساں بیٹھے ہیں ایسے کم جنہ دی ادائیگی کسے دے ذمہ واجب ہوئے انہوں حقوق کہیں میں نے اپنے ہی لفظوں سے موسوع الموسوعۃ الفقہیہ مادہ حق کے حاشے میں ایک صفحے پہ لکھا ہے ما يجب في الذمة أداؤه فهو الحق وهو لا يكون إلا فعلا فحقوق المامورات و والمنهيات حیات لل اوامر ونواحی و امام کرافی مالکی رحم اللہ اسے ناچیز نے یہاں تھوڑا سا معاوضہ کیا ہے رات تقریباً بجے تک میں اس موضوع مصروف رہا امام کرافی مالکی نے فرمایا حقوق ہیں اللہ دے حکم ناچیز نے پڑھتے اللہ کی طرف سے جو ذہن میں آیا وہ لکھا کہ اللہ کا حکم حقوق نہیں حقوق وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا بندے کے ذمہ میں لازم ہوتا ہے تو وہ فیل ہو سکتا ہے وہ حکم نہیں ہوگا مثلا اللہ کا حکم ہے عقیم السلاد نماز قائم کرو یہ حکم حق نہیں نماز یہ حق ہے جو ہمارے ذمہ واجب ہے ہم پر ضروری ہے کہ اس کو ادا کریں سانو ضروری آن ادا کرنا جنو ادا کرنا لازم ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور اتوں ہی پتہ لگ گیا فرائض کی ہوں نے جو میرے ذمہ لازم ہے وہ حق دی ادائیگی میرے تے ضروری تو فرض ہے حق ہوں آخان گے جیڑا بندے دے ذمہ لازم ہوں کسے دے ذمہ بندے نہیں آخنا جڑا دے ذمے چ لازم ہوئے وہ اگر اللہ اپنے ذمے چ لازم چکرے تو وہ بندیاں دا حق بن جانے چوکھا پاؤ گدام لوگ اللہ اکبر و کبیرہ بخاری مسلم صحیح حین دی حدیث مبارک دی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منو آپ سواری شریف کے پچھوں سوار فرما لیا تو مینو فرمایا معاذ هل تدري حق الله على عباده ماز تین پتا ہے اللہ دا حق بندیاں تے کی وما حق العباد اللہ تو بندیا دا حق اللہ دے کی سبحان اللہ حضرت باز اپنے جبل فرما نے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے اپنے نال سوار فرمایا فرمایا اے مال دس دس اللہ دا حق بندیا تی ہے اور بندیا دا حق اللہ تے کی میں کی تھی اللہ ہو رسول اللہ رس اللہ دے رسول بہتر جان دے نے یہ صحابہ دی عادت مبارک سی اللہ دے نال رسول نو رکھتے سن جدا نہیں سرکار نے عرض کی تھی اللہ اور اس دا رسول زیادہ جان دے اللہ و رسول عالم ایک سیگے کے ساتھ دونوں کو جمع کیا عالم ایک سیگا اللہ اور اس یہ نہیں فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے زیادہ جاننے کو الگ نہیں رکھا دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اللہ سبحان اللہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جان رہے یہی وہ مانا ہے جس کو عموماً غافل لوگ شرک سمجھتے ہیں یہ لا علمی ہے یہ شرک نہیں ہے شرک ہوتا تو رسول کی بارگاہ میں کیسے جاری رہتا اور ایسے نو ہی کہنے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے سبحان توجہ ہے میں عرض کی تھی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جان دے فرمایا فائن حق اللہ بدو ہو شکو بہی شا فرمایا باز اللہ داک کہ بندے دے وے کہ بندے او دی عبادت کرن تے او دا کسے نوں شریک نہ بناؤ توجہ ہے اللہ دا حق بندیاں دے وے بندے او دی عبادت کرن کسے ہور دی عبادت نہ کرن او دی اطاعت کرن کسے ہور دی اطاعت نہ کرن یہ اللہ دا حق بندیاں دے وے تے بندیاں دا حق اللہ دے وے اللہ انہاں نو کسے قسم دا عذاب نہ دے وے جہاں مطلب یہ نکلیا اللہ دا حق جے بندے پچھاڑ انہاں دا حق پھر رب پچھاڑ سبحان اللہ یہ مطلب ہے عذاب اس لیے دینا ہے جس لیے یہ وہ حق مار دے نے سبحان اللہ بولو اے جس لیے بندے رب دا حق مار دے نے پھر رب پھر سزا دین دے وہ آدھا تسا میرا حق دے کی دے ہوں میرا حق بن گیا ہے میں بھی تا حق گوا دیا جزا سیا دن سیا تم مسلو آ بدی دی جزا بدی ہے ہے اس مبارک حدیث سیاح نے دسیا اللہ دیا بندیا حقوق کی نے جو جو کسے دے ذمے لازم ہو جاندے انہوں ادا کرنا لازم ہوتا انہوں حق کہندے نے جی اللہ اپنے ذمے واجب کر لوے تو بندیاں دا حق رب تے ہو گیا تے جی رب بندیاں دے ذمے پا چھوڑے تے پھر اللہ تے او دے بندیاں دا حق بندیاں تے ہو گیا سبحان اللہ عمر دراز چشتی صاحب توجہ ہے اے حقوق ہو گئے سبحان اللہ ہن حقوق کی ہوئے جنہاں دی ادائیگی کسے دے ذمہ لازم ہو گئے پاویں او رب ہو تے پاویں ہون بندے سبحان اللہ توجہ ہے یہ بن گئے حقوق بولو کی بن گئے حقوق حقوق یہ حقوق دی حقیقت آخو دی رسم آخو دی حد آخو ٹھیک ہے ان مفہوم آخو یہ مفہوم خالص اسلامی ہے دینی ہے حقوق دی حقیقت سمجھنے تو با یہ سمجھو حقوق دے بنا کون ہے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اصطلاحات الفاظ تمام دنیا میں مشترک چلتے ہیں مشترکہ چلتے ہیں ہر ہر بولی دے اندر ہر ہر بولی دے اندر ہر ہر زبان دے اندر کوئی بھی مانا ہوئے نا ہر ہر زبان دے اندر پایا جاتا ہے مثلاً کھانا پینا بہنا کھلونا سونا ساری بولی جی ہے یہ لفظ ہیں میں بول رہا مانا یہ کھانے کا جڑا ہے مانا پینے کا وہی ہے جو تین بہن ساؤن کا وہی ہے جاڈے ذہن چائے الفاظ یہ واسطے وہی نے جڑے میں بول رہا ہے ساری بولی پنجابی دے نے یہ واسطے اردو دے الفاظ بھی ہیں یہ واسطے ہندی دے بھی ہیں یہ واسطے انگلش دے بھی ہیں یہ واسطے عربی دے بھی ہیں مانا ہمیشہ چلتا ہوں مشترکہ توجہ ہے مانا ہمیشہ مشترکہ چلتا ہوں الفاظ ہر زبان دے اپو اپنے ہوندے نے تا وجہ نال بولیاں بدل زبانہ دا اختلاف جو ہوا تو الفاظ کو بدلنے ہیں وہ الفاظ بدل گئے سمجھ نہیں آئی نہیں لیکن یہ نکتا سمجھ آ رہا جڑا میں عرض کرنا چاہنا کہ مانا مفہوم لفظ دا وہ سارے پاسے مشترکہ ہونا لیکن جس وقت وہ گل آئے گی نا مسدا مطلب ہے کہ جس وقت کوئی کھا رہا ہونا ہے پی رہا ہونا ہے کھا رہا ہونا ہے پی رہا ہونا ہے سو رہا ہونا ہے بہ رہا ہونا ہے اس دے طریقے مختلف ہونے نے کافر کھا رہا ہونا ہے وہ حرام بھی کھا رہا ہونا ہے حلال بھی کھا رہا ہونا ہے پلیت بھی کھا رہا ہونا ہے ہر شا کھا رہا ہونا ہے سپ کتے بلے چائنا والے لگے پھرتے ہیں جو آؤں تنی کچائی چاہتے ہیں موٹر وے تو کتے انج پاجتے ہیں کہ دوائی خدا دی ہوں ان کھانا ہوسم کا یہ مسداق ہے ان کا کھانا ہور قسم دا ہے سڈا کھانا ہور قسم دا دا ہے کھانے لفظ ساری بولی لفظ یہ ساری بولی دا ہے دا لفظ اپنا ہونا ہے مانا مفہوم میاں چک کوئی شاید کھانی منہ چبا کے اندر لے جانی یہ اس کا مانا ہے لیکن یہ مستاق طریقے اقسام وہ وکری ہو گیا مسادیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے الفاظ آپ اپنے ہوں نے زبان جی اگر زبان کا مسلمان دی تو غیر مسلمان دی ایک ہوگی تو پھر الفاظ بھی ایک ہون گے مانا بھی انداز لغ بھی ایک ہونا ہے لیکن جدو اقسام دی گل آئے گی مسداق دی گل آئے گی طریقے کی گل آئے گی اس لیے زمین آسمان کا فرق پی جانا ہوں خدا ایک ساری زبان کا لفظ ہے من ہے جڑا خالق جی عبادت ہونی ایویں یہ ہر ہر تہذیب کا اپنا ہے یہ ہر تہذیب کا اپنا ہے کہ نہیں کاف خدا ہو رہے سڈا خدا ہو رہے عبادت دی ہو رہے ہو رہے بیوی انہوں دی ہو رہے ساری ہو رہے گوشت ان سڈا ہو رہے بالکل ہر شہر دے اندر ویکو گے انہوں دے کھان دیا چیزاں ہور ساڈے کھان دیا چیزاں ہور کھان دیا چیزاں میں فرق پان دیا چیزاں میں فرق ساؤن دے طریقے فرق مسلمان کا سونا ہور ہور طریقے کا کافران ساؤن کا طریقہ ہو رہے وہ یہ نہیں ویکن گے کدے نال رہے مسلمان ہزار بار سوچے گا میں کس کے ساتھ سو رہا ہوں وہ کھائیں گے یہ نہیں سوچیں گے ہم کیا کھا رہے ہیں ہم ہزار بار سوچیں گے کیا کھا رہے ہیں بھائی آرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں وہ پیو گے کوئی نہیں سوچن گے کی پی رہے ہیں پاوے موتر پی گا اصا ہزار بار سوچا گے پینے کی شہ ہے کہ نہیں بول نہیں ایویں ہر شاید مسا میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے توجہ ہے ہوں گل پہ کرنے حقوق تے ہر پاسے چلتے ہیں یورپ جاؤ انڈیا جاؤ ارب جاؤ اجم جاؤ حقوق حقوق حقوق حقوق کوئی کتاب ہو سکتا خالی نہ ہو حقوق دی گل ہر پاس ہونی ہے لیکن اتنے آن کے ہوں فرق پینا ہے کہ بنا کون ہے پھر بنا نے جیڑے جیڑے حقوق بنا حق گے باقی سارے باطل دے جھوٹے حق توجہ نہیں فرمائی بنا ویخنا ہوں ایتھے فرق پین لگا ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے حقوق بنانے والا صرف اللہ ہے قرآن مجید نے فرمایا الحکم اللہ للہ حکم فقط اللہ کا ہے جد حکم تو وہ حکم نال ہی حق بننا ہے جو کسی دے لازم ہونا ہے تو وہ حکم نال ہونا ہے ہوں ویکو میں گل پیا کرنا تو میں کہڑے باغ دی مولی ہاں صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوں حضور کے شاگرد ہوں حضور پوچھیں بتا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے ایمان سے بتا حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں جس صحابی نو پتا نہیں رسول اللہ دے شگرد پتا نہیں کہ کی حق نے کیوں کہ حالے بناؤ بنا دسے نہیں سن بولو تو سی بنا رب نے دسیا جو نہیں کہ کیڑے حق نے بندیا تو رب کے بندیا جدو صحابی آج دے تے کوئی ہور کون بنا سکتا کون دس سکتا بال نہیں سمجھے اللہ اکبر کبیرہ دنیا کے تواغیت بیٹھے ہوتے اور ناچیر یہ بیان کرتا تواغیت تاغوت بیٹھے ہوتے دنیا کے تاغوت بیٹھے ہوتے پھر ناچیر یہ بیان کرتا کہ حقوق حقوق تحقیق کے حقوق موضوع ہوتا اور دنیا کے تواغیت شیاتین فرون سنتے اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے دسو تھی مسلمان ہو حقوق بنا کون ہے کیا تنوع اجازت ہے تسی اللہ دے حق بناؤ اجازت ہے کہ تسی اپنے حق بناؤ اپنے حق بھی رب بنا بندیاں دے حق بھی بنا وا بندے نہ اپنا بنا سکتے نے نہ خدا دا حق بنا سکتے ہیں جی اپنے بنا تو کافر ہوں خدا دے بناؤن دے کافر ہوندے نے مومن دے کافرہ چے ہوئی فرق ہوندا ہے کہ اے رب تے بندیاں دے حق اپنی مرضی نال نہیں بناؤن دے رب دے بناؤن دے نے رب دے بناؤن دے ہم بناؤن دے نے جو وہ بناؤن دا ہے وہ ہوئی حق بناؤن دے نے اپنی طرف حق نہیں بنا ساک نعرہ تکبیر جیسے لئے اسی کہنے اللہ الہ الا اللہ محمد اللہ او دا مطلب یہ ہوئی ہے حق بنا ہوئی ہے تے او دے حق بنے لوکاں تک پہنچان والا محمد الرسول اللہ ہے کلمے کا یہ مطلب ہے جس لے آخو گے لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے حق بنا ہوئی ہے کیوں کہ خالق وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہی جانتا ہے میرے حق کیا ہیں اور جن کو بنایا ہے ان کے حق کیا ہیں اب بول دے نہیں جی اثر میرے شمس شم جڑا بناوے گا ہی حق گا وہ دسے لا الہ الا اللہ یہ مطلب یہ ہوئی آ حق بناؤ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ حق دسن بولو تو سی بنا حقوق بنانے والا کون ہے واضح حق کون ہے جی مصدر حق کون ہے اللہ اکبر و کبیرہ بناؤ والا ہوے بنا والا اے وے بناؤ والا ہوے دسن والا اے وے وے بناؤ والا والا ہوے دسن اے اے نہ ہون تے کوئی دس نہیں سکدا او نہ ہوے کوئی بنا نہیں سکدا اے دا مطلب اے نکلیا جڑے خدا نو منن والے نہیں وہ حق بنا نہیں سکدے یا جڑے خدا نہیں وہ حق بنا نہیں سکتے جڑے رسول نہیں وہ حق دس نہیں سکتے جڑا خدا نہیں وہ حق بنا نہیں سکتا حق بنا کہ کام ہے جڑا رسول نہیں وہ حق دس نہیں سکتا یہ مطلب حقوق بنانے اور بتانے کا کام صرف اور صرف مسلمانوں میں ہی ہو سکتا ہے کافر کتا کی دسے گا جن نہ خدا نو منیا نہ خدا تو لے سکتا ہے نہ خدا تو لے کے اگاں دے سکتا ہے جدو خود بنا نہیں منی بیٹھا اس حق کی دینا ہے یہ مطلب ہے حق دسنا صرف اسلام دا ہی کم ہے بولو تو سی حق بنا کون ہوا بولو بولو بولو اس کا مطلب ہے حقوق انسانی کیا حقوق انسانی انسانی حقوق وہی ہو سکتے ہیں جو اسلام میں بیان ہوں اگر کوئی کہے کہ جی کمیٹی بیٹھے گی وہ اس میں کافر بھی ہوں گے اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے اس میں مسلمان بھی ہوں گے اور سارے بیٹھ کر مشترکہ حقوق بنائیں گے وہ کافر ہو جائے گا مشترکہ حقوق کوئی نہیں بنا سکتا کافروں کا حقوق بنانے میں کیا حق ہے بات نہیں سمجھے کافروں کا حقوق بنانے میں کوئی حق نہیں حق بتانا حقوق نار رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتم فرید دم میرا لال پاک بہاول شیر سبحان توجہ ہے ایس نو بھی سمجھنا ایس وقت دی گمراہی کفر جو کچھ یہ چھپیا ہے اور مسلمانوں دی تباہی دا سارا راز چھپیا ہے اگر مسلمان یہ سمجھیں حقوق انسانی وہی ہیں جو اللہ بتائے اللہ بنائے اور رسول بتائیں اللہ بنائے اور رسول بتائیں وہی حقوق انسانی ہیں اگر مسلمان نقطہ سمجھ جان تو دے قائم رہ جان تو دنیا دے فتنے شر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے توجہ ہے ہوئے ہوئے میرا بھائی اسلامی عقیدہ بتا دیا کہ حقوق بنانے والا کون ہے اور بتانے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دے مقابل اصا جس فتنے چ مبتلا گل سمجھنا میری وہ یہ کہ حقوق انسانی بنانے والے اقوام متحدہ کی ویٹو پاوریں ہیں وہ دنیا کے چارٹ پر جو انسانوں کے حقوق لکھ دیں گے وہی حقوق ہوں گے اور وہ پانچوں کافر ہیں ہم سائے کے حقوق کیا بیان کریں تھڈوں رب دا حق کتنے نہیں رہا حق حقوق بنانا خدا کا کام تھا اور بتانا رسول کا کام تھا وہ تو پانچ کافر لے گئے اب حقوق ہم سائے رہنے ہے رب کا حق تھڈو نہ رہا رسول اللہ کا حق بھی تھڈو نہ رہا اللہ کا حق بھی کافر لے گئے رسول کا حق بھی کافر لے گئے بول دے نہیں سبج جو ہے اللہ اکبر و کبیر بولو بولو سونے ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری شخید میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ توجہ ہے سونے ہوں اب پتہ چلا میں نے موضوع میں تبدیلی کیوں کی میں تو سمجھتا تھا بھائی یہاں خدا اور اس کے رسول کا حق چھین کر یا مسلمانوں نے خوشی سے وہ تو کافروں کو دے دیا تو ہم سائے کا حق کیا ہو بھائی وڈا حق دے اللہ رسول وہ دے آپ کھو کے دے دیتا کافرن پانچ ویٹو پاور ہیں ان کا ایک چارٹ ہے بنا ہوا اس پر حقوق لکھے جاتے ہیں جی جو وہاں سے پھر حقوق انسانی بنتے ہیں وہی دنیا میں چلتے ہیں دوسرا کوئی حق نہیں اب ان کے خلاف اگر کوئی حقوق بنا پیش کرے تو چاہے خدا کے ہوں چاہے رسول کے ہوں وہ دہشت گرد ہے سدگے کے جا توتے ہو تو ہوں ملا بھی توتے تھے پیر بھی توتے پتہ ہی کوئی نہیں کوئی اتوں اور کن سے ہاتھ رکھ کے ادھر آگ لائی آئی کوئی ادھر آگ لائی ایمان دیتی کڑا نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی اکبر حسین آبادی فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے توجہ ہے ادھر دیکھو تمہارے ملک کے آئین اور قانون میں خدا کی گستاخی کی کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ اہل یورپ نے یہ سزا یہ حقوق میں رکھا ہی نہیں ہے اہل یورپ نے ویٹو پاوروں نے کیونکہ اللہ کو کسی کھاتے میں گنا نہیں ہے تو تمہارے ملک میں بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے اس کی کوئی گستاخی کرے اس کی کوئی سزا نہیں ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا مختصر اشارے ہی کافی ہیں میرے حقوق کی بات ہر طرف ہوتی ہے لیکن حقوق پامال کرنے کے لیے بات کو سمجھنا ہوئے ہر طرف حقوق کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں آج حقوق پر اجلاس ہو رہا ہے آج کمیٹی بیٹھ گئی ہے حقوق انسانی کی کمیٹی بیٹھ گئی ہے آج یہ ہو رہا ہے آج مجلس مشاورت ہے تبصرہ ہوگا ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے یہ کیا ہے ہے سب حقوق کی تباہی کے لیے اس کو اس کو اگر ذکر کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو ہمارے قلندر اقبال کیا ہے سبحان اللہ اگر ارادہ ہو تو سنا دوں سبحان اللہ سڈے کلندر فرمانے مجلے سے آئی نو اسلح ہو ریا تو حقوق سبحان اللہ مجلس آئی نو اسلح ہو ریہ تو حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر کھا باوری سبحان اللہ اقبال فرماتے ہیں یہ مجلس یہ مجلس آئین ہے یہ مجلس اصلاح ہے یہ مجلس رعایات ہے یہ حقوق کی کمیٹی ہے مجلس حقوق ہے اقبال فرماتے ہیں مغرب والے علاج کرنا جانتے ہیں لیکن کیسا میٹھا میٹھا علاج کرتے ہیں اثر خواب آوری سلانے کے لیے سبحان اللہ لانتی نے سو نہیں جانا بھی سو جانا پیر بھی ساؤ ماشاء اللہ ویخو کمیٹی بن گئی سارے ہوں ہوں سارے سبحان اللہ یہ پتا نہیں ہوں ہنی دیا تین سارے سما کے تین وڈن ٹوکن کا بندوبست سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کا پیو کلندر پیا کہ سبحان اللہ نارائ تکبیر نارائ رسالت نارائ تحقیق استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ مچیشی صاحب سبحان اللہ اللہ بولو سبحان اللہ میں نے جو کہا کہ بھائی حقوق بنانے والا ایک ہے اقبال نے اپنے لفظوں میں کیا کہا اقبال فرماندے نے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے وہ فرماندہ سردار سارے حقوق بنان والے تو صرف اللہ جڑا بہادلا شریک مولا آئے حکمران ہے حقوق بنا والا ہے تو صرف وہی ہے باقی آزر حضرت ابراہیم نے چاچے آزر والے تراشے ہوئے بت نے یہ حقوق بنا والے نہیں یہ ظالم حقوق مارن والے نے لکھ لانا دے ان لانتی حق حقوق بنا والے کتوں نے اگر رسول اکرم نو کوئی چوڑی بھونکے بولا نہیں دیا سبحان اللہ جیو اگر اتنی بڑی ذات ان کا حق ہی نہیں ہے کیوں کہ بنانے والے چوڑے ہیں لانتی فراؤن ہے بتان حاضری آزری ہے اتنا بڑی ذات دی توہین گستاخی ہوئے تو یورپ والے کہیں بھائی تجارتی تعلقات رکھنے ہیں تو باعزت واپس کر دو اس کو تو ٹوکری پھولوں کی ٹوکری میں واپس کرنی پڑے کیوں حقوق بنانے والے وہی ہیں بتانے والے وہی ہیں اگر بنانے والا خدا مانتے بتانے والے رسول مانتے تو پھر کہنا پڑتا کہ اللہ کے بعد اگر حق ہے تو محمد الرسول اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چار یار یا غوث عمر سبحان شیر کی للکار ہے شیر کی سبحان چشتی جیوے اللہ اکبر و کبیر کوئی ملازم ہوتا ہے بھرتی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے حقوق کیا ہیں خدا کے کیا ہیں مخلوق کے کیا ہیں وہ یہی سمجھتا ہے مجھے بندوق ملی تنخواہ ملی اب میں میں میں نے کیا کرنا ہے چاہے خدا کے حقوق برباد ہوں چاہے رسول کے برباد ہوں چاہے لوگوں کے ہوں میں نے پچھلے کی تابے داری کرنی ہے یار یہ کیا ہوا امام حسین کے قاتلوں کو یہی لانت تو ڈپیٹ لے گئی انہوں نے سمجھا ہم پچھلے کے تابے دار ہیں انہوں نے یہ نہ اور امام حسین کیا بتاتے تھے جب امام حسین آگے بولتے تھے تو وہ بتاتے تھے اللہ کے حقوق رسول اللہ کے حقوق پھر بتاتے میں رسول کی اولاد ہوں رسول کے دین کا وارث ہوں تو حقوق تو میرے پاس ہیں آن اللہ وہ کہتے تھے چھوڑ حقوق لاکھ تیرے پاس ہوں وہ پیچھے حکومت والا ہے توجہ ہے آن اللہ یہ سب دنیا مشرق بنی پڑی ہے صرف یہی نقطہ لے لو مسلمانوں کا عقیدہ ہے حقوق بنانے والا کون ہے بتانے والا کون ہے پہلا حق بنانے والے کا ہے دوسرا حق بتانے والے کا ہے سبحان سبحان اللہ اللہ حیات باقی سب کیا ہیں اقبال کی زبان میں آہا سبحان اللہ سکول دیا کدا کاریاں کیتیاں جی، اقبال نے شیر نال سبحان اللہ اور مناف کو شرم نہیں آ کندا کالیاں کر رہے ہو سڈا کلندر فرما مجلے سے آئی نو ہو ریات ہو میں مزے میٹھے اثر تھا نار اقبال پاک بہاول شیر کلندر سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں ہو سجنا ہائے ساڈے تو عقیدہ ہی کھو لیا گیا ہے اج نشانیاں اج نشانیاں ون سونیاں ہر کسی اپنی رکھیاں ہوئی مگر ایمان ہے نہیں ایمان کیڑی شہ ہے من حقوق بنا والا صرف اللہ ہے حقوق دس والا صرف رسول اللہ ہے سڈا کی زمانے کا امام ہو رسول اللہ تو ہٹ کے حقوق دسے اللہ دے خلاف دسے رسول اللہ دے خلاف دسے آپ کافر ہو جائے گا بول نہیں ایک گل کرنا وا کر چڈا اللہ اکبر و کبیرا ایک صحابی رسول نے ایک صحابی رسول نے شراب پیتی پڑے گئے حضرت عمر کا دور خلاف پیش ہوئے انہیں فرمایا کیوں پیتی کہنے لگے اللہ قرآن فرما ایمان والوں واسطے کوئی پابندی نہیں کوئی حرج نہیں آپ نے فرمایا مولا علی بھی نال بیٹھے سن سبحان اللہ جی ہاں۔ فرمایا تا غلط مانا آ جاتا سمجھا قرآن تو غلط سمجھا شراب نوشی اپنا حق سمجھا اللہ حضرت عمر حضرت عمر نے مولا علی نے فرمایا دس علی کی کرنا چاہیے انہیں فرمایا ماں چ غلطی کر گیا ماں نے سمجھنے جی غلطی کر گیا ہے یہ جی سمجھانے سمجھ گیا تو ٹھیک نہیں سمجھے گا یہ قتل کر دیتا جانا ہے کیونکہ اللہ دا حق ماری بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یو سبحان اللہ بولو اور سجنا صحابی آیت غلط سمجھے نبی دی امت کو ہٹ کے مانا سمجھے حق بنا واجب القتل ہو جاوے سبحان ہو جائے کافر کتوں حق بنا سکتا ہے مسلمان لانت سب تو وڈی پی ہے کافران پانچ بھی پاور پنجے کافر نے وہ مطلب یہ ہوئی ہے حقوق تصا بنا نے حقوق کا چاٹ اتو بڑھ کے آتا ہے وہ لکھ لانت حقوق نے جڑے کافر نہ حق باطل بنا حقوق صرف وہی نے جڑے اللہ نے بنائے نے محمد دی زبان پہ آئے نے قرآن نے محفوظ فرمائے نے سڈے امام نے چ پھیلائے نارائن تقبیر بول میرا بھی نار سے خدا کا خوف وہ سچی دسو گل سنو اللہ تعالی نے کافر شفاعت دا حق دتا ہے کیوں جے کافر ساڈی تقدیر دا مالک بن ہے تے اگلے جہان شفات دا حق بھی تو اونوں ہونا چاہیے جی اتنے کتے کا پتر بہ کے فیصلہ کر سکتا ہے چڑ دو یہ اندر کر دو برگر دہشت گرد فسا دیا بچہ ماما لگنا اتری دیا اتنے جی تیری تقدیر کا فیصلہ کر سکتا تو قیامت نو کیوں نہیں کر سکتا ہوئے پر لکھ لانا دیکھو جی نظریے فرمایا پہ بسم اللہ اسی اللہ دا بے رسہ اسی میں اللہ دہ نبی شفاعت ساڈے رسول تا کرنی ہے اللہ نے دسیا ہے جی جا بچال بچاؤ دا وسیلا محمد ہے ایویں دنیا کے اندر تے حقوق کا وسیلا بھی محمد ہے اللہ افسوس ہے سفارشی سمجھنا رسول اللہ نو اور اپنی دنیا دے اندر تقدیر دا مالک بناونا کافر نو نئی تعلیم میں دقت زیادہ تو نہیں رہے مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے کوئی کہندا ہے کوئی کہندا ہے تسا ابو حنیفہ نو رسول بنا لیا ہے کوئی کہندا ہے تسا داتا نو داتا بنا لیا ہے او میں پوچھنا وا تسا سارے رل کے کافر نو حقوق بنا والا کیوں بنا لیا سبحان اللہ ادھر بولنا موت آئی خدا خانہ خراب کرے سبحان اللہ تیری تیری ساری توحید جیڑی آ اور ساری تبلیغ تے دین جیڑا وہ ماڑیاں واسطے کھلوتا ہاں؟ سبحان اللہ الحمد للہ بہترین جہاد جابر سلطان کو حق کہنا ہے اور یہ کام فریضہ اللہ کے فضل سے ہم ہی ادا کر سبحان ہیں اللہ جیو چشکی صاحب زندہ زندہ باد باد جو ہے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ ہاں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں بتاؤ خدا کا حق وہ جو حق بنانے والا تھا اس کا کوئی حق ہی نہیں رہا اس کو کوئی گالیاں دے جو مرضی بکواس کرے اس کا نام ہی نہیں ہے اس کے لیے سزا ہی نہیں ہے کیوں نہیں بتاؤ اس کا مطلب ہے کافر کتے کے بچے نے جب حقوق بنانے شروع کیے تو اس کو پتا تھا میرے مقابلے میں خدا ہے پہلے اس کو ایک طرف رکھ لو سب سے بڑا حق اس نے کمینے نے اپنا بنا دیا اب کافر کے خلاف بولو تو گولی ہے ہاں، حقوق مرتے ہیں ہاں؟ خدا کے خلاف بولو تو حقوق ہی نہیں یار کیسی عجیب بات ہے یار ایمان سے کہتا ہوں ایمان سے بتاؤ کافروں کے خلاف بولو تو ہر بندہ کہتا ہے آپ پتہ نہیں اس محفل سے کتنے اٹھ کر چلے گئے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے آخر وہ بھی خدا کی مخلوق ہے شرم آنی چاہیے اس کو خدا کی شرم نہیں تم اس کی شرم رکھتے ہو شرم نہیں آتی بے شرمو کیا اسی کو شرم کہتے ہیں اور شرم اسی کو شرم کہتے ہیں ان کو خدا کی شرم نہیں وہ خدا کو ٹکے برابر نہیں سمجھتے اور ہم ان کمینوں کی شرم کریں کیوں کریں بھائی ہاں؟ توجہ ہے نا سبحان اللہ یہ تحقیق حقوق ہے اب اگر میرے بھائی اب آپ نہ حقوق سمجھیں نہ حقوق کا بنانے والا سمجھیں نہ حقوق کو بتانے والا سمجھیں تو اس دنیا میں جو حقوق بنائے گئے ہیں وہ تو سارے کافروں کے ہیں ظالموں کے ہیں کتوں کے ہیں شریفوں کا تو یہاں پر حق ہی نہیں ہوں تو دنیا یہ کہ شریف نو تو شریف کا بھی حق نہیں ایویں ہے سچی دسیا جی شریف جڑا ہے وہ تو اتنے جین کا حق نہیں رکھتا بچارا منہ لکھا پھر مثلا میں بتاتا ہوں سچی بتانا سچی بتانا کیا میں کافر کی بات نہیں کرتا فاسق اور بدکار بندہ زانی اور شرابی بندہ تمہارے اسلام میں وہ عزت کا حق رکھتا ہے کہ توہین کا حق رکھتا ہے سڈے تو مسلمان جام مشہور ہے وہ فلانا وہ فلانا گندا پیڑا بندہ وا بڑھی اطلاق دے کے وسا رہا وا یہ تو اصا حکا پانی وکھرا کر لیے بولتے نہیں ہوں دوسری طرف ایک معاشرہ ماحول اس دنیا میں یہ بھی تیار ہو گیا ہے کہ یہ بندہ زنا شراب سے پرہیز کرتا ہے لہذا حق بنتا ہے اس سے حکا پانی سگریٹ وکھرا کر لینا چاہیے سچی دسیا جی میں ہے کہ نہیں سچی دسیا جھوٹ نہیں بولو جرم کیا ہے یہ شریف ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو پسند نہیں کرتا اینا فرق ہوں دسو اللہ رسول حق بنایا عزت دا شریف دا کافراں بنایا کمینے کا اج ووٹ بھی کمینے کا بے شک بے شک بے شک نوٹ بھی کمینے ہاں، سے اور کمینے دی یہ نتیجہ کیوں نکلے ہے حقوق بنانے والے ہم نے کافر بنا لیے نا نہ حقوق بنانے والا خدا رہا نہ حقوق بتانے والے رسول رہے صرف ہماری خانی رہ گئی بے شک محفل نات ہو رہی ہے جو سر لگا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے خدا کا حق کیا ہے خدا کا حق چھوڑو اس کو پتہ نہیں ہے حق بنانے والا کون ہوتا ہے وہ ساری رات سر میں گزر رہی ہے پیسہ لٹایا جا رہا ہے ملا تقریر کرتا ہے وہ ادھر ختم لکھا ہوا ہے ایک اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے باب فرید کے دربار پہ جانا شرک ہے پگڑا پوبی بھی دس کوئی نہیں ہاتھ لائے گا قسم خدا دی کر کے آنا یہاں گلوں کوئی نہیں یہ دین جو دسنے ہیں یہ دین ہے ہاں۔ اس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے ہاں۔ مکمل نہیں جی ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر امام ایمان ممکن نہیں ایمان کیسے ہوگا جب جب شرک ہو گیا چٹا کفر ہو گیا اللہ تعالی نے جن خبیصوں کو لیٹرین کی جگہ پر رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے سرکت آج بنا لیا جن کو حقوق بنانے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے حقوق بنانے میں تو کیا شرکت حاصل ہوگی بتانے میں نہیں ہو سکتی یار میری بات تو حقوق بنانے میں شریک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے حقوق بتانے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا کافر صرف رسول بتاتا ہے اور امام اس کے بتائے ہوئے حقوق کی وضاحت کرتا ہے ظالم ہوگا وہ جو کہے ابو حنیفہ کو شریک پھر رسول شرکت شریک پھر رسالت بنا لیا وہ بے وقوف تمہیں پتہ نہیں امام کیا کرتا لوگ اگر امام کو امام مانتے ہیں تو کس لیے مانتے ہیں اس کا مطلب یہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے جو حقوق بتائے اگر ان کی وضاحت نہیں ہو سکتی اجمال رہ گیا اور امت اس کو نہیں صحیح سمجھ پا رہی تو اماموں کو اللہ نے اتنا ذہن دیا ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے وہ بتانا تو اس کا کام نہیں صرف وضاحت کرنا اس کا کام ہے سبحان اللہ اسی وجہ سے تمام اصول فقہ والے لکھتے ہیں قیاس مظہر حکم ہوتا ہے مثبت حکم نہیں ہوتا مظہر حکم کا یہی مطلب ہے اللہ نے حکم قرآن میں رکھا ہوا ہے رسول کی زبان شریف میں رکھا ہوا ہے لیکن وہ ذرا چھپا ہوا تھا تو امام نے اپنے قیاس سے اس کو ظاہر کر سبحان سبحان اللہ ظاہر کرنا اور بات ہے بنانا اور بات ہے بنایا خدا نے بتایا رسول نے وضاحت فرمائی امام نے کرکٹ کا کھلاڑی ہو اور تیس لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہو یہ حقوق اللہ نے دیا ہے شرم نہیں آتی یہ اللہ نے حقوق دیا ہے حقوق بنائے یہ خدا نے رسول نے بنایا قرآن فرماتا ہے کھیل تماشے کرنے والوں پر میں عذاب بھیجتا ہوں اللہ فرماتا ہے کیا یہ گھبراتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں اور یہ کھیل رہے ہوں قرآن وہ ہم یل یہ کھیل رہے ہیں وہ ہم یہ کھیل رہے ہیں ایک کھیلوں پر اربوں روپے خرچ ہو اور لوگوں کے گھر میں دیا نہ جلے بتی نہ جلے بل آئے تو ان لانتی کھیلوں کا بل کروڑوں روپے غریبوں پر ڈال دیے جائیں یہ حقوق خدا نے بنائے اور کیوں خدا سے نہیں ڈرتے اسلام بولتے نہیں ہو ہم نے خدا رسول کو بچہ سمجھ رکھا ہے جو ہماری باتوں میں بہل جائے گا سر لگا لی پیسہ لٹا دیا وہ ڈرامہ کر گیا ہم ڈرامے کے پیچھے لگ گئے اور حال ہمارا یہ ہے ہم نے نہ حقوق بنانے والے کو جانا نہ حقوق کو جانا نہ حقوق بنانے والے کو جانا نہ حقوق بتانے والے کو جانا سب کچھ اٹھا کے کافروں کو دیا وہ حقوق بنانے والے بن گئے ماسٹر پروفیسر بتانے والے بن گئے اور حقوق جو تھے وہ سب حرامیوں کے بن گئے شیطانوں کے حقوق ہیں سید آل رسول ہے تو بھوکی مرتی ہے اور کنجر ہے تو پیسوں میں کھیلتا ہے ہاں؟ یہ حقوق دیے ہوئے یہ رسول کی تعریف کرتے ہیں وڈرا میں نات خانا شرم نہیں آتی تمہیں مکارو رسول کی تعریف کرتے ہو رسول کی آل بھوکی مرتی ہے سید بھوکے مرتے ہیں اور جو کنجر ہیں وہ پیسے میں کھیلتے ہیں اور قومی خزانہ لوٹتے ہیں اور تم کہتے ہو ہم رسول کی تعریف کرتے ہیں اسی کو رسول کی تعریف کہتے ہیں کیا رسول کی آل اولاد کا حق ہی نہیں رہا میں تمشیل کہہ رہا ہوں احاطہ تر نہیں کہہ رہا جی میں تمام باتیں نہیں لا رہا جو حقوق جو حقوق شیطانوں نے بنائے میں ان سب کی بات نہیں کر رہا جو حقوق برباد کی ان کی بات نہیں کر رہا میں سب کی بات میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں مجھے کہتے ہیں چشتی سجدوں کا گستاخ ہے میں کہتا ہوں سارے کنجر پوکھے مر جان تو سانو دکھ نہیں پر رسول دے کسے گھر آہل بیت دے کسے گھر میں بھوکا نہیں ہونا چاہیے جیو محمد راج چشتی صاحب بتاؤ یہ گستاخ ہے خزانے سے کتنا حصہ جاتا ہے حالانکہ آل رسول کے لیے قرآن میں خمس ہے میں کیا کیا بتاؤں ایک بات بتاؤں یزید کتنا برا تھا پلیت تھا کتا تھا سب کچھ کہو میں کہتا ہوں آج سے آج کے آج کے بدماشوں سے وہ اچھا تھا کیوں اے ایمان سے کہتا ہوں یزید ایمان کئی اہل بیت کو خزانے سے حصہ دیتا تھا عبداللہ بن جعفر بن تیار مولا علی کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر بن تیار جعفر تیار عبداللہ بن جعفر تیار جعفر تیار امام مولا علی کے بھائی ہیں ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ یزید لاکھوں روپے ان کو دیتا تھا بات نہیں سمجھے تو ہمارا تو ایک, سید کے لیے حصہ ہی نہیں اللہ ہاں جس سید کا ووٹوں کے ساتھ دا لگ جاتا ہے اس کے لیے حصہ بن جاتا امام زین العابدین کے لیے حصہ آتا تھا یزید کی طرف سے امام زین العابدین کے لیے تاریخ کھولے اور میرے بھائیوں حقوق کی حقیقت بھی بتا دی حقوق بنانے والا بھی بتا دیا حقوق بتانے والا بھی بتا دیا حقوق کی وضاحت فرمانے والے بھی بتا دیے اور کم از کم ان کو سمجھنے والے تو بن جاؤ ان کو ماننے والے تو سبحان اللہ ہم سائے کے حقوق ہوں والدین کے حقوق ہوں اساتذہ کے حقوق ہوں جی شریک کے حقوق ہوں اولاد کے حقوق ہوں یہ تمام حقوق حاکم کے حقوق ہوں یہ سب یہ سب حقوق تب ہی پہلے حقوق یہ تب ہی بنے گے پہلے خود حقوق بنانے والے کی تعین تو ہو نا پہلے حقوق بتانے والے کی تعین ہو پتہ چلے حقوق کیا چیز ہیں حقوق بنانے والے تین چیزیں بتا دی بس میرے اس موضوع کے اندر یہی چیز بتا دی حقوق کیا ہے وہ بتا دیا یعنی حقیقت کیا ہوگی تفصیل نہیں بتائی تفصیل نہیں بتائی صرف یہ بتا دیا حقوق کی حقیقت کیا ہے حقوق کا بنانے والا کون ہے حقوق بتانے والا کون ہے حقوق کی وضاحت کرنے والا کون ہے اسی پر میرا خطاب ختم ہو گیا اللہ جل ہو پگ جیڑی ہے کن دے یہ ٹھیک نہیں اگر میں اتے اپنے موضوع مطابق جی چل رہا اوے جواب دیا سنو میرے بھائی اس دنیا میں حقوق کی آزادی ہے ایتھے دے کوئی ستھن نہیں تے پینٹ پائی پھردا ہے تے فردو اگا پیچھا پھردا ہے یا ساری دیہڑی ڈرامیاں دہلی فلماں وچ ننگے آوندے نے پے تے اعتراض نہیں پراوا ہے میری پگ کنا تے آ گئی ہے نا کان لک گیا ہے نا ہے پینٹ نال دے پچھلا حصہ سگوں ننگا ہو جاندا ہے جڑا ننگا ہو گیا وہ خیال کو نہیں میرے کن کجا کا خیال آ گیا شرم آنی چاہیے بولنے کے اوپر نارائ تکبیر نارائ رسالت نارائ رسالت نارائ تحقیق محفل ملاد مصطفیٰ جیو ہر کپر کا ماحول ہے اللهم صل على سيدنا محمد اللہ حمد سام محسمد الله شان وسلم ٹھیک ہو گیا یار